بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سورة نبأ مكي هي 40 آيات اور دو ركوع ہے احوال قیامت ہے اور بیان نعم ہے سورت کے فضائل ہے حضرت غالدین کہتے ہیں اثر مغرب کے درمیان اس کی تلاوت ہے رزق اور غم کے لیے مفید ہے اما تصالون کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کرتے ہم میں اصل میں ماں ہم نبی عظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں اللہ کی مختلف ہوں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ سے عالم ہرگز میں یہ جان لیں گے سم کل سے عالم پھر ہرگز نے یہ جان لیں گے یعنی اول تو خبر ہے سان حشر ہے علم نجال الارض میں کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو پھر بوڑھا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو وہ کیڑنا کو مزاجا اور پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے بات اور ہم نے بنایا نیند کو تھکاوٹ دور کرنے والی پیپر کہاں ہے دہی ندی اور ہم نے بنایا رات کو پوشاک وہ جہنہ رمحش اور بنایا دن کو گزرانی زندگی کا سوال وبنينا فوقكم سو کا اور ہم نے بنایا تم پر سات مضبوط قلعے آسمان وہ جاننا چرا خاجا اور ہم نے بنایا سورج روشنی دینے والا وانزلنا من المعصرات مان سجاجا اور ہم اتارتے ہیں لدے ہوئے بادلوں سے پانی ریلا سچ جمانا پانی کا ریلا بہنا لنخرج بھی حبا و نباتا تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے اناج اور نباتات و جنت الفافا و جنت گنے ان نیو ملفظ جیسا نمی بے شک دو ٹوک دن کا وقت ہے شدہ ہے جو مجن خوف سور جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں بتا تو نہ خواہ تم آؤ گے جوک در جوک اور کھول دیے جائیں گے آسمان پکانا بت یہ ہوں گے کھڑکی کھڑکی دروازے دروازے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے پکانا خراب آپ دیکھیں گے بہتا ہوا ریت ہے ان جہن مکانت میں زخ بھی کانچ میں محابہ شرپسندوں کا ٹھکانا ہے لا لازی احقاب رحم یا اس میں زمان احقاب حقب کی جمع ہے سجمی جمان لو نفیہ برتا ولا شراب نہیں چکیں گے اس میں خوشگوار اور نپینے کا قابل اللہ حویم و غصہ کا مگر گرم اور زخموں کا کھولتا ہوا جزا وفاق یہ سزا ہوگی ان کی پوری ان امکان ادائے ارجن حساب یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی وہ کر جب آیا تھے نہ اور تجدید کرتے تھے ہماری آیتوں کی تجدید کر کے وکل نش نفس نہ ہو کتاب اور ہر چیز کو ہم لکھ چکے ہیں تحریر میں حضو کو تم چکو عذاب فلن نزید تم اللہ عذاب پسند نہیں بڑھائیں گے تمہارا مگر اوزار یہ اللہ کی قدرت اور نقم کا بیان ہے نقم نقمت کی جمع ہے اندل المتقین مفاد بے شک پرہزگار کامیاب ہے احناب گھنے باغ اور انگور و اطراب اور بہترین چھاتیوں والا ہم عمر لڑکی وہ دیہا کا اور ان کے لیے جام ہوں گے چھلکتے ہوئے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہیں سنیں گے اس میں بےحودہ اور نہ جھوٹی بات جزا اپنے رب کے ساتھ حساب یہ بدلہ ہے تیرے رب کے ہاتھ سے اور حساب کتاب کے بعد یہ آتی ہے رب سماوات و والارض وہ مالک ہے آسمان و زمین کے ہما بین ہما جو اس کے درمیان میں ہر رحمان بڑے مہربان ہیں لمن ہو لا صاحب لائم صاحبہ اختیار نہیں رکھیں گے اللہ کے سامنے بات کرنے کا سب گھبرائے ہوئے گے یوم یقوم الروح جس دن کھڑی ہو جائے گی روح ہے کی روح یا الروح سے مراد جبریل مراد ہے یا کوئی مخصوص مخلوق ہے والملائکہ تو صفا و فرشتے بھی قطار باندھ کر لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بات نہیں کر سکیں گے مگر جس کو اجازت دے اللہ رحمان وہ بھی بات کرے گا قاعدے کے مطابق رالی کلیوں الحق دن دو ٹوک ہے منشاط تحض رب ہی محابا جو چاہے اختیار کرے رب کے طرف جانے کی جگہ ان نہ انضر نہ کم آزاد ہم ڈراتے ہیں تم کو ایک عذاب نزدیک سے یوم ضرور ہو جس دن ایک آدمی دیکھے گا ماں قدمت دمک دا ہو جو اس نے آگے بھیجا یا کہے گا کافر اے کاش کہ میں بھی ہو جاتا مٹی یہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں یہ زندہ ہو جائے گی اور ان مخلوقات نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا بدلہ لے لیں گے حدیث میں ہفتہ تک تک اشاط اشاتل جل جا میں شاطل یہاں تک کہ بغیر سینگو والی بکری کو جو سینگو والی نے مارا تھا وہ بدلے لے گئی ترنت کہاں جائے گا کون و چورانا ختم تو کافر بھی کہے گا کاش کہ میں بھی ختم ہو جاتا اور تفصیلی سزا سے بچ جاتا ہے